سفیان سوری نے خبر دی انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے انہیں قیس بن ابی حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تریسٹھ